اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم مکانوں کے سامنے کی کھلی جگہوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا تمہارا راستوں کی خالی جگہوں پر مجلسوں سے کیا سروکار راستوں کی مجالی سے اجتناب کرو ہم نے کہا ہم ایسی باتوں کے لیے بیٹھے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی قباہت نہیں ہم ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کے لیے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا اگر نہیں رہ سکتے تو ان جگہوں کے حق ادا کرو جو یہ ہیں آنکھ نیچی رکھنا سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو سینتالیس